دیکھیے میں جانتے ہیں کہاں I am a thinking machine صبح شام تک صبح تک تک سوتے ہوئے میں سوچتا ہوں سوتا ہوں تبھی میں سوچتا ہوں ہر وقت سوچتا ہوں ہر وقت سوچتا ہوں تو آج میں صبح سوچ رہا تھا کہ is there any physical proof of the existence of paradise ایک تو ایک ہمارا بلیف ہے ہمارا عقیدہ ہے تو کیا کوئی مور دین عقیدہ یا کوئی پروف ہے تو میں نے پروف ڈسکور کیا جی۔ اس کا پروف میرے سمجھ یہ آیا کہ کاؤنٹر پارٹ کا کانسپٹ جانتے ہیں آپ کاؤنٹر پارٹ جو ہے اگر ایک پارٹ آپ کے پاس ہے تو وہ اپنے آپ کرو دوسرا پارٹ بھی ہے مطلب ایک باٹل ہے اس کا کور آپ کے پاس ہے تو اگر آپ پاس کور ہے یا باٹل دونوں میں کوئی ایک چیز ہے تو اس کو دوسرا بھی موجود ہے تو کاؤنٹر پارٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ایک آگ پاس ہے تو وہ اپنے آپ میں اس بات کو پروف کر دوسرا موجود ہوگا تو دیکھیے میں نے ڈسکور یہ کیا کہ انسان جو ہے man is bound with a numerous desire وہ ڈیزائر کیا ہے یعنی ہم ایک بالکل الگ ہی کریشن ہے انسان کا کہ ہم سینس آف انجوائمنٹ ہمارے اندر ہے سینس آف انجوائمنٹ کسی میں نہیں نہ پیڑ میں ہے نہ اینیمل میں ہے نہ اسٹار میں ہے نہ پلانٹ میں نہ ماؤنٹین میں نہ اوشن میں سینس آف انجوائمنٹ یعنی ہم کسی سے انجوائے کرتے کسی چیز سے ہم دیکھ کر بھی انجوائے کرتے ہیں سن کر انجوائے کرتے ہیں اور تک گھاس پر آپ چلتے ہیں پاؤں جوتا اتار کر تو بھی انجوائے کرتے ہیں آپ تو انسان کے اندر یہ ایک یونیک صفت ہے سینس آف انجوائمنٹ تو سینس آف انجوائمنٹ کیا ہے دیٹ از اے کریشن کوئی بھی چیز اپنے آپ کو ہو جائے گی اپنے آپ تو نہیں ہو جائے گی سینس آف انجوائمنٹ ایک بہت ہی یونیک چیز ہے کیسے ہم انجوائے کرتے ہیں جبکہ کوئی انجوائے نہیں کر پاتا کوئی ماؤنٹین کوئی اوشن کوئی اسٹار انجوائے تھوڑی کرتا ہے ہم آپ کسی چیز سے انجوائے کرتے ہیں تو اس بارے کا سینس آف انجوائمنٹ جو ہے وہ ایک خدا کا یونیک کریشن ہے ایک یونیک کریشن ہے اسے جب یہ سینس آف انجوائمنٹ ہے میرے اندر تو اس کا کاؤنٹر پارٹ بھی ہونا چاہیے فلفلمنٹ بھی ہونا چاہیے یعنی کریٹر کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہوگا ہم یہ مانیں کہ اس نے سینس آف انجوائمنٹ جو کر دیا اور اس کا جو کاؤنٹر پارٹ تھا فلفلمنٹ اس نے نہیں بنایا ایسا نہیں ہو سکتا اب دوسری چیز میں نے سوچی کہ اس دنیا میں تو فلفلمنٹ ملتا نہیں کسی کو کوئی بھی انسان ایسا دنیا نہیں ہے ہم آپ ہو یا کوئی کنگ ہو یا کوئی ولدی آدمی ہو جس کو فلفلمنٹ ملا ہو اس کے سارے سینسز موجود ہیں لیکن کسی بھی سینس کو فلفلمنٹ نہیں ملتا اس کو اور بڑھ جاتا ہے ہر آدمی گریو یارڈ آف انفلفلمنٹ کوئی بھی آدمی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فلفلمنٹ ملا تو اس میں یہ دنیا جو ہے ہمارے اس سینس آف انجوائمنٹ کا کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے ہمارے جو سینس آف جو ہے یہ دنیا کا کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے اب سوال ہے کہ کیا اس کا کوئی کاؤنٹر پارٹ ہے تو سینس آف انجوائمنٹ کا ہونا اپنے آپ میں اس بات پروف ہے کہ اس کا فلفلمنٹ ہونا چاہیے اور دیٹ از پیراڈائز کیونکہ اس دنیا میں دیکھیے ہمارے سینس آف انجوائمنٹ جو انلمیٹڈ ہے انلمیٹڈ انلمیٹڈ اور فلفلمنٹ اسی دنیا میں ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ دنیا تو لمیٹڈ ہے وہ ہو نہیں سکتا تھا آپ چاہتے ہیں ان فلفلمنٹ تو دنیا میں کیسے ہوگا وہ تو دنیا اس کے لیے بنائی نہیں گئی تو ایوریج یعنی ایج جو ہے انسان کی وہ سیونٹی ایئرس تو سیونٹی ایئرس کے اعتبار سے دنیا اسی سے بنی ہے دنیا جو بنی ہے سیونٹی ایئرس کے دور ہماری جو اٹینڈر ارج ہے ہے اس کے بنی تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر آف ہونا اور اس دنیا میں اس کا فلفلمنٹ نہ ہونا یہ اپنے آپ میں اس بات کا پروف ہے کہ ضرور کوئی ایسی جگہ ہے جہاں فلفلمنٹ ملے اور اس کا کوئی دوسرا آنسر نہیں ہو سکتا سوائے کہ ہم پیراڈائز کو مانے پیراڈائز کو مانے تو کیا یہ ایک سائیکولوجیکل پروف ہوا پیراڈائز کا سائیکولوجیکل پروف کیا آپ ہر آدمی کوئی بھی آدمی ہو وہ سوچے کہ میرے اندر انلمیٹڈ ڈیزائر ان انلمیٹڈ میرے پاس انجوائے کرنے کا ایک اندر سے ایک ارض ہے وہ پورا نہیں ہوتا کسی کا پورا نہیں ہوتا تو جس کریٹر نے اتنی بیوٹیفل دنیا بنائی اتنی کمپلیٹ دنیا بنائی اور دنیا میں اتنی ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ اس کا جو پاور آف کریشن ہے وہ ان ہے تو امپاسبل ہے کہ وہ انسان کو سینس آف انجوائمنٹ دے اور اس کا فلفلمنٹ نہ دے تو اس سے دکھتا کہ پیراڈائز جو ہے وہی ہمارا ہیبیٹاٹ ہے جہاں فلفلمنٹ ملے گا وہی ہمارا ہیبیٹاٹ ہے تو ایک تو یہ ہوا existence of paradise existence of paradise لیکن اس پہ ایک اور چیز ہے وہ جو قرآن میں ایک دعا بتائی گئی ہے ربنا آتنا پھر دنیا ہنسنا وفی پھر آخرت وقنا عذاب النار آزاد ہر دعا میں چیز امپلائڈ ہوتی ہے اس دعا میں ایک چیز امپلائڈ ہے تو اس سے میں نکالتا ہوں کہ ایک ہنسنا دنیا کا ہے ایک ہنسنا آخرت کا میں نے گڈ ایک گڈ یہاں کا گڈ وہاں کا وہ بڑی عجیب چیز ہے وہ رب بنا آتنا پھر دنیا ہنسنا پھر لاخت ہنسنا عذاب بند یہ قرآن کی دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا کا ہنسنا دے اور ہم کو آخت کا ہنسنا دے اس کو تھوڑا سا بدلیے تو دعا یہ بنتی ہے کہ اے رب دنیا کا ہنسنا تو آلریڈی دے رکھا ہے اب مانگنا کیا ہے آپ غور رہی جی کہ دنیا کا ہنسنا تو آلریڈی ملا ہوا ہے جو دنیا میں ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ملی ہوئی ہیں آپ کو آکسیجن ہر وقت سپلائی ہو رہی ہے پانی آپ کو مل رہا ہے سورج روشنی پہنچا رہا ہے آپ کو زمین سے فوڈ نکل رہا ہے نیو چیزیں آپ آج کو ملی تبھی تو آپ زندہ ہیں نہیں تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے تو یہ اس کو میں کہتا ہوں امپلائڈ میننگ تو اس دعا کو تھوڑا سا جو امپلائڈ جو میننگ ہے اس کو لے کر آپ کہیں تو یہ ہوگا خدا تو نے مجھے دنیا کا حضرت دے دیا اب مجھے آخرت کا حضرت بھی دے دے تو نے دنیا کا خزرہ تو مجھے دے دیا اب آخرت خزرہ مجھے دے دیا تو میں اس کو اس طرح پڑھتا ہوں کہ ربنا قد آتنا پھر دنیا ہنسنا فتنا پھر آخرت ہنسنا اے خدا تو نے مجھے دنیا کا خزرہ دے دیا اس لمیٹڈ دنیا کا تو جو ان لمیٹڈ دنیا آخرت کا مجھے دے دے تو امپلائڈ وے میں جب میں اس کو دعا کرتا ہوں تو اس اس طرح کرتا ہوں دعا کرتا ہوں اب دیکھ کتنی ہوپ بڑھ جاتی ہے اس میں تو من میرا جو ایک گڈ ہے وہ دنیا کا حسن ہے اس پہ ایک اور حدیث شامل کر لیجیے ایک حدیث ہے کہ انا انتظار نے فلیحد النبی خیرا کہ فلحد النبی بادشاہ کہ میں انسان کے گمان کے ساتھ ہوں زن کے ساتھ ہوں تو میرے بعد میں اچھا گمان کرے کیا گمان کے انگلش کا ہوگی بھائی ایکسپیکٹیشن ہاں لٹرل ٹرانسلیٹ تو نہیں ہے اس کا لیکن بار وہی آتا ہے تو میں انسان کے ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ہوں تو جو میرے ساتھ جو چاہے وہ ایکسپیکٹ کر لے تو دیکھیے اگر آپ اس کو ڈسکور کر پائیں کہ خدا نے ایک ایسی چیز دی جو پورے میں کسی کے پاس نہیں تھی سینس آف انجوائےمنٹ کسی کے پاس بھی کسی گلیکسی کے پاس بھی نہیں کسی کے پاس نہیں تو سینس آف دیا تو اسی میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جس خدا نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اتنی بڑی چیز دے دے تو کیا اس کا فلپ نہیں دے گا کیا اس کا ہیبیٹاٹ نہیں دے گا اس کا جیسے کوئی مچھلی اگر سوچ پائے کہیں تڑ پائی ہو کہیں پانی کے باہر تو اس کہے کہ خدا ہے تو نے مجھے اتنا زبردست بنایا مجھ کو تو کیا تو پانی نہیں دے گا مجھ کو یعنی پانی دینا اس سے چھوٹا ہے جب مچھلی کو پیدا کرنا تو میں نے سوچا کہ سینس آف انجوائمنٹ کے ساتھ انسان کو پیدا کرنا یہ زیادہ بڑا کام تھا اور اس کا فلفلمنٹ اس کے مقابلے چھوٹا کام ہے تو جب بڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو چھوٹا کیوں نہیں کرے گا تو جو میں اس طرح سے سوچا تو مجھے دو بات ملی ایک ہے پیراڈائز کا ایگزٹینس پیراڈائز ہے دوسری بات کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ خدا مجھے دے گا جنت کیونکہ جب کاؤنٹر پارٹ دے دیا تو دوسرا کیوں نہیں دے گا کیونکہ میرا جو سینس آف انجوائمنٹ ہے وہ کاؤنٹر پارٹ ہے تو ایک بلیسنگ کا فرسٹ ہاف اگر دے دیا تو بلیسنگ کا سیکنڈ ہاف بھی نہیں دے گا یہ خدا کے بلیسنگ کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہوگا خدا کے خدائی کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہوگا یہ سب دیا تو ہیبیٹاٹ بھی دور دے گا یہ تو ہیبیٹاٹ ہمارا ہے نہیں کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے جو جو فلفلمنٹ ملتا ہو کسی کو بھی نہیں کسی کو بھی نہیں اسی لیے آدمی سوسائڈ کرتے رہتے ہیں وہ جو ایک آدمی سوسائڈ کیا تھا ایٹ ہنڈریڈ بینڈر کے پاس تھا پریشان تھا کہ سوسائڈ کر لیا اس نے کیونکہ فلفلمنٹ کسی کو بھی نہیں ملتا تو سینس آف انجوائمنٹ کا ہونا اپنے آپ میں اس بات کا پروف ہے کہ, کہیں کہ اس کو فلفٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ sense of enjoyment unique creation ہے جب خالق نے اتنی عجیب چیز پیدا کر کے آپ کو دے دیے تو کاؤنٹر پارٹ نہیں دے گا کوئی نہیں دے گا نا ایک بات is the condition for getting ہسنا in the next that you are content on having limited ہسنا ان دس ہاں بالکل بالکل اور نہیں تو پھر تو نہیں تو آپ کا کیس جو ہے تو وہ بن جائے گا لسٹ کا کیس بن جائے گا